ماورا ہے اپنی جہالت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آئینہ دیکھ کر اگر آدمی حسین نہ بنے تو کم کم از حسن حسین ہونے کا دعویٰ بھی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے یہ بھی ایک علم ہے ہاں۔ الحمد اسی کو وہ انتہا پسندی کہتے ہیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے دیکھو سرحد کی حفاظت کے معنی کیا ہے سرحد کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ غیر ملک کا میرے ملک کے اندر نہ آئے اور میرے ملک کا باہر نہ جائے تو حد قائم کرنی ہوتی ہے تو حد قائم کرنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے یہ ان کا فرض منصبی یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ اپنے منصب کی حفاظت کے لیے دلائل کا دینا اور دوسرے دوسروں کے دلائل کا جواب دینا دلائل ذکر کرنا اور جواب دینا یہ اپنے مذہب کی اپنے کی حفاظت ہے اور یہ حفاظت ضروری ہے نہیں تو پھر پھر فائدہ کیا کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج جب حفاظت کرتی ہے سرحدوں کی تو ظاہر ہے کہ دوسرا آئے گا تو اسے روکے گی نہیں روکے گا تو اس کے ساتھ سختی کرے والا کہہ سکتا ہے کہ زمین وہ بھی اللہ کی یہ بھی اللہ کی یہ خواہ تقسیم کر رہے ہیں کیا وہ تنقید جائز ہوگی عنوان کھڑے جا سکتے ہیں الفاظ کھڑے جا سکتے ہیں لیکن حقیقت اپنی جگہ پر ہوتی ہے یہ دین مکمل ہے الحمد اور یہ بھی یاد رکھو حضرت نے ایک اصول فرمایا کہ جو منصب وہ بھی ہو اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی مگر نہ واحد پر اعتراض جاتا ہے ٹھیک ہے میں ثابت کرتا ہوں قرآن کی نص سے کہ علماء کا منصب بھی واہ بھی ہے کشمی نہیں ہے آؤ سن ثم اورثنا الكتاب الذي فینا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذي اللہ من عبادنا جاہل کو حق نہیں ہے کہ وارث نبوی پر اعتراض کرے تنقید کرے سوچیے اللہ نے اسی آیت میں مصطفیٰ قرار دیا ہے انبیاء کو مصطفیٰ قرار دیا اور ان کا ان کی ان کو تین طبقوں میں تقسیم کیا تین درجوں ہم ظالم ومن ہم مختصر بالخیرات ذالک الفوز القبیر کہ بعض اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں بعض بین بین چلنے والے ہیں اور بعض خیرات آگے بڑھنے والے ہیں لیکن اس کے باوجود نفس وراثت کی استفائیت سے باہر نہیں کیا اس لیے محتاط اس وغیرہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک دین پہنچا کس کن ذرائع سے دین بیان ہوا کن لوگوں نے کیا دین کو محفوظ رکھا کن لوگوں نے کیا اگر ہم وسائط کو بیچ میں کاٹ دیں تو ہمارے پاس کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے سمجھو اس بات کو اب یہ فقیر دعوت دیتا ہے چند منٹ کے لیے وقت تھوڑا ہے لیکن ہمارے اکابرین کی یادگار اور